پیاری بلبل یہ کہانی اس وقت کی ہے جب چین پر بادشاہوں کی حکومت ہوا کرتی تھی اس بادشاہ کا ایک بہت خوبصورت محل تھا اور محل میں سب سے عالیشان جگہ تھی اس کا ہرا بھرا باغ جس میں ہر قسم کے پھول تھے ان میں سے کچھ نایاب پھول اسی باغ میں پائے جاتے تھے اور دنیا میں کہیں اور نہیں مالی ان میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں باندھ دیتا تھا باغ اتنا بڑا تھا کہ اگر آپ اسے دور تک دیکھتے جاؤ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک جنگل میں جاتا ہے اس جنگل میں ایک دریا بہتا تھا اور اس دریا کے ساتھ ایک درخت تھا جو ایک بلبل کا گھر تھا بلبل اتنی سریلی آواز میں گاتی کہ جو کوئی اس گیت کو سنتا اس پر تلسم تاری ہو جاتا یہ سلطنت اتنی مشہور تھی کہ دور دراز کے ملکوں سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے قلم کار اس سلطنت کے بارے میں کتابیں لکھتے اور ان سب کتابوں میں وہ بلبل اور اس کے ترانوں کی بابت سب سے زیادہ لکھتے ایک دن بادشاہ خود ایک ایسی کتاب پڑھ رہا تھا جب اس نے بلبل کی بابت پڑھا تو وہ خیالوں میں کھو گیا ہماری سلطنت میں یہ کون سا پرندہ ہے میں نے اس کی بابت پہلے کبھی نہیں سنا اس نے اپنے وزیر اعظم کو بلایا وزیر اعظم

جو آپ کا حکم حضور وزیر اعظم تیزی سے وہاں گیا جیسے ہی اس نے بادشاہ کا حکم سنا اوپر اور نیچے سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ وہ محل میں جس کسی سے ملا اس نے ان سے پوچھا پر کسی نے بلبل کے بارے میں نہیں سنا تھا ایک مرتبہ وہ پھر بادشاہ کے پاس آیا بادشاہ سلامت کافی حد تک یہ ممکن ہے کہ ان کلاکاروں نے اس پرندے کی بابت اپنے تصور کی بنا پر لکھ دیا ہے اور حقیقت میں ایسا کوئی پرندہ ہے ہی نہیں نہیں جاپان کے بادشاہ نے مجھے یہ کتاب بھیجی ہے جو کچھ بھی اس کتاب میں لکھا ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا میں بلبل کو گاتے ہوئے سننا چاہتا ہوں شام تک اسے میرے پاس لے کر آؤ ورنہ پوری سلطنت کو سزا بھگتنی پڑے گی وزیر اعظم کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اس پرندے کے بارے میں وہ ہر ایک سے پوچھتا رہا جس کسی کو بھی وہ ملتا آخر میں وہ ایک چھوٹی لڑکی سے ملا بل بل ہاں میں نے اسے دیکھا ہے میں نے اسے گاتے بھی سنا ہے وہ دریا کے پاس رہتی ہے سنو اگر تم مجھے بلبل کے پاس لے جاؤ گی تو میں تمہیں ایک انعام دلواؤں گا ایک طرف وہ وزیر لڑکی کے ساتھ جنگل کی جانب گیا اور دوسری طرف اس نے بادشاہ کو پیغام بھیجوا دیا کہ پرندہ مل گیا ہے وہ دونوں جنگل کے اس حصے میں پہنچے جہاں بلبل اکثر گاتی تھی بلبل نے اپنا گانا شروع کیا چھوٹی بچی نے کہا دیکھو وہاں دیکھو یہی وہ پرندہ ہے جس کے بابت میں نے تمہیں بتایا تھا وزیر نے جو لڑکی نے کہا وہ کچھ بھی نہیں سنا وہ بلبل کے گانے سے متاثر تھا کیا تم نے وہ سنا کوئی بھی اسے گاتا سن کر اس جہاں کو بھول سکتا ہے میں نے اس سے میٹھا ترانہ کبھی نہیں سنا یقیناً بادشاہ بہت ہی متاثر ہو جائیں گے جب یہ سنیں گے میری پیاری بلبل میرے ساتھ محل میں چلو بادشاہ تمہیں گاتے ہوئے سننا چاہتے ہیں میرے لیے یہ عزت افزائی ہے کہ بادشاہ نے مجھے طلب کیا ہے میں یقیناً آؤں گی اپنے ساتھ بلبل کو لے کر وہ محل کی طرف گئے محل بہت خوبصورتی سے سجا تھا اور اپنی شان و شوکت میں چمک رہا تھا بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا تمام درباری اور نواب وہاں حاضر تھے ایک سونے کا سٹینڈ خاص کر رکھا گیا تھا بلبل کے لیے بلبل اس پر بیٹھ گئی اور گانے لگی اس کا گانا اتنا متاثر کرنے والا تھا کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے میں چاہتا ہوں کہ میری سونے کی انگوٹھی بلبل کے گلے میں لٹکا دی جائے نہیں بادشاہ سلامت مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ کو میرا گانا پسند آیا یہی میرا انعام ہے بادشاہ نے بلبل کو حکم دیا کہ وہ محل میں رہے ایک سونے کا پنجرا اس کے لیے بنایا گیا اسے دن میں دو مرتبہ اور رات میں ایک مرتبہ اڑنے کی اجازت دی بارہ سپاہی اس پر تعینات تھے اور وہ اس کے گلے کے ارد ایک لال فیتا باندھ دیتے بلبل کو اس طرح اڑنا بہت ہی ناپسند تھا یہ کچھ ہفتے تک چلتا رہا ایک دن کسی نے بادشاہ کو ایک باکس بھیجا جس پر یہ لفظ بل بل تراشا گیا تھا یقیناً یہ ضرور ایک نئی کتاب ہوگی جو بلبل پر لکھی گئی ہو پر بکسے میں کوئی کتاب نہیں تھی اس باکس میں ایک بلبل تھی جس پر ہیرے اور جواہرات جڑے تھے اور جب بلبل کی دم کو دبایا جاتا تو وہ بالکل اصلی بلبل کی طرح ہی گاتی اس کے گلے میں ایک پھیتا جھول رہا تھا جس پر لکھا تھا یہ بلبل جو جاپان کے بادشاہ کی ہے وہ کسی کام کی نہیں چین کے بادشاہ کے بلبل کے سامنے ہر کوئی نقلی بلبل کو دیکھ کر بہت خوش تھا کیا شاندار تحفہ ہے چلو دونوں کو ایک ساتھ گوائیں چلو دونوں بلبلوں کو ایک ساتھ گوایا گیا پر ان دونوں کا گانا اتنا لطف نہ دے سکا جتنا اصلی بلبل کا کیونکہ اس کو جو جی چاہتا وہ گاتی لیکن نکلی والی صرف وہی گانے جانتی جو اس کے اندر ڈالے گئے تھے یہ نکلی بلبل کا قصور نہیں ہے حضور یہ بس وہی گا رہی ہے جو اسے سکھایا گیا ہے پھر صرف نقلی بلبل کو گوایا گیا اس کی آواز بالکل اصلی بلبل کی طرح لگ رہی تھی اور اپنے چمکتے ہیروں کی وجہ سے وہ بہت نایاب لگ رہی تھی نقلی بلبل نے بہت سے گانے گائے کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے کہا کہ اب اس کی خواہش ہے کہ اب وہ اصلی بلبل کو سنے بلبل کہاں چلی گئی کیا کسی نے اسے اڑ کر جاتے دیکھا یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو اس کا علم نہیں کہ وہ کہاں ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ محل چھوڑ کر چلی گئی دربار میں ہر کوئی خوش تھا کہ ان کے پاس ایک نقلی بلبل ہے جسے وہ بار بار سن سکتے تھے جو انہیں اپنے ترانوں سے مسرت دے رہی تھی یہ بلبل کتنی خوبصورت ہے اور وہ کتنا اچھا گاتی ہے اس کی اور دیکھتے ہوئے اسے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نقلی بلبل ہے ہم جاپان کے بادشاہ کے اس تحفے کو پا کر بہت خوش ہوئے وزیر اعظم اگلے اتوار ایک محفل موسیقی کا انتظام کرو میری تمنا ہے کہ پوری سلطنت اس بلبل کے میٹھے ترانوں کو سنے آپ کی خواہش سراخوں پر حضور اگلے اتوار بلبل کے محفل موسیقی کا انتظام کیا گیا ہر ایک کو یہ بہت پسند آیا پر ان میں سے کچھ نے اصلی بلبل کو گاتے سنا تھا یہ اچھا ہے پر اصلی بلبل کی طرح نہیں جب وہ گاتی ہے تو لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں شاباش یہ بہت اچھا ہے چاہے تم تم کتنی بار اسے سن لو اور زیادہ سننا چاہتے ہو نقلی بلبل کو بادشاہ کے آرام گاہ میں رکھا گیا ان کے بستر پر سونے سے پہلے بادشاہ اس کے گانے سنتا اور اس نے اسے شاہی گویا کی پدوی عطا کی یہ پدوی ایک پھیتے پر سی دی گئی تھی اور اس کے گلے کی گرد باندھتی گئی تھی اب نقلی بلبل کے بارے میں کتابیں لکھی جا رہی تھی اس کی شہرت دور دور تک پھیل رہی تھی ایک سال کے بعد بادشاہ اس کے درباریوں نے اس کے ایک ایک گانے کو منہ زبانی یاد کر لیا تھا جیسے ہی وہ گانا شروع کرتی لوگ ساتھ ساتھ گانے لگتے پر ایک رات جب نقلی بلبل بادشاہ کے لیے گا رہی تھی اس کے اندر کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی اگلے دن بادشاہ نے اس کی مرمت کے لیے اسے ایک گھڑی ساس کے پاس بھیجا بادشاہ سلامت میں نے پوری طرح اس ساز کا معائنہ کر لیا ہے بہت زیادہ اور اکثر گاتے رہنے کی وجہ سے اس کے اندر کے تار اور کنیکشن پوری طرح ٹوٹ گئے ہیں اور اگر میں اس کی مرمت کرنے کی کوشش کروں تو اس کی لے پوری طرح ختم ہو جائے گی مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ پھر کبھی نہیں گا سکے گی یہ سن کر پوری سلطنت اور غم زدہ ہو گئی کیونکہ یہ بلبل پوری سلطنت کے لیے تفریح کا ذریعہ تھی پانچ سال گزر گئے بادشاہ بیمار ہو گیا اور اس کی صحت اور بگڑ گئی دیا بادشاہ کی صحت مند ہونے کی دعا کر رہی تھی بادشاہ سلامت کیا آپ مہربانی کر کے کچھ کھائیں گی کچھ نہیں کہا وہ اور کمزور ہوتا جا رہا تھا اور ایسا لگتا تھا جا سکتا تھا سوائے اس کے گاؤ گاؤ میری پیاری بلبل گاؤ میں نے تمہیں اتنے سارے انعاموں سے نوازا ہے تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی پر بلبل ہلی نہیں اسی پل بادشاہ نے اچانک اپنی کھڑکی کے باہر گانے کی آواز سنی ایک امید کی کرن اور خوشی بادشاہ کے چہرے پر پھیل گئی کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے نے سوچا کہ اس ایک پرندے کا دھندلا سا عکس دیکھا ہے اپنی کھڑکی پر اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور دیکھا کہ اصلی بلبل کھڑکی پر بیٹھی تھی وہ گا رہی تھی تم واپس آ گئی گاؤ گاؤ میری پیاری بلبل گاؤ بلبل نے وہاں کچھ اور دیر تک گایا بادشاہ کی خوشی ہر لے کے ساتھ بڑھتی گئی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے جینے کی اس کی خواہش دوبارہ زور پکڑ رہی ہے شکریہ بہت بہت شکریہ میری پیاری بلبل تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی پر آج واپس آ کر تم نے میری زندگی مجھے دوبارہ دے دی ہے میں تمہارا احسان کیسے چکا سکتا ہوں بادشاہ سلامت آپ نے مجھے پہلے ہی انعام دے دیا ہے مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے گایا تھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے ایک فنکار کے لیے اس سے بڑھ کر انعام کیا ہو سکتا ہے بل بل نے ایک اور ترانہ گایا اور اسے سنتے سنتے بادشاہ کو نیند آ گئی اسے سوتے ہوئے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند میں بہت زمانے کے بعد سویا ہے اگلی صبح جب بادشاہ کی جاگ کھلی سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر آ رہی تھی بل بل اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور بادشاہ پہلے سے کہیں زیادہ تندرست لگ رہا تھا ہمیشہ میرے ساتھ رہو میری پیاری بلبل ہی گاؤ جب تم گانے کے لیے آمدہ ہو میں تمہیں پھر کبھی مجبور نہیں کروں گا نہیں بادشاہ سلامت میں محل میں نہیں رہ سکتی جب بھی آپ سے ملنے کو میرا جی چاہے گا میں آ جاؤں گی میں قریب ہی کہیں گھونسلہ بنا لوں گی اور جب بھی آپ کو میری ضرورت پڑے میں آپ کے پاس اڑ کر آ جاؤں گی اور آپ کے لیے گاؤں گی اپنے ترانے کے ذریعے میں آپ کو آپ کے سلطنت کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی پر آپ کو مجھ سے کچھ وعدہ کرنا ہوگا بے شک مجھے بتاؤ جو بھی تمہاری خواہش ہو میں تمہیں دوں گا آپ کو کبھی کسی کو یہ نہیں بتانا ہوگا کہ میں آپ کو سلطنت کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہوں ٹھیک ہے میں سہمت ہوں یہ کہہ کر بلبل اڑ گئی اور بادشاہ کو یہ علم ہو گیا کہ ہمیں پرندوں کو پنجرے میں رکھ کر قید نہیں کرنا چاہیے انہیں بھی جیسا بے چاہیں انہیں رہنے کا حق ہے کسی کو غلام بنانے کی اجازت نہیں ہے اور پرندے جب آزادی سے اڑتے ہیں اور درختوں اور جنگلوں میں گاتے ہیں تب ہی وہ بہترین لگتے ہیں وہاں ہی ان کے اصلی گھر ہیں نہ کی محلوں اور انسانی گھروں کی چار دیواری میں کچھ دیر کے بعد جب وزیر بادشاہ سے ملنے آیا اس نے دیکھا کہ بادشاہ اپنے بستر پر نہیں لیٹا ہے پر اس کے بجائے کھڑکی کے پاس کھڑا ہے مسکراتے ہوئے وزیر اعظم تیزی سے دوڑا گیا یہ خوشخبری سب کو سنانے کے لیے اور پوری سلطنت نے خوشیاں منائی